ایز ایز شاعر ہوملائی تخیل کی دنیا میں رہتا تھا وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور گھنٹوں باہر دیکھتا رہتا اگر لوگوں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو ایز ہوملائی وہ ایک شیر سے جواب دیتا تتلی کو پھڑاتے ہوئے دیکھیں چوہے اکثر بھاگتے ہیں لیکن تفریح کے لیے نہیں دوسرے لڑکوں نے اسے تنگ کیا یہاں آیا ہے شاعر ایز ہوملائی انہوں نے اسے دیکھ کر پکارا لیکن وہ لفظوں سے تصویریں بناتے کبھی نہیں تھکتا ایک دن عیز ہوملائی اپنی دادی سے ملنے گیا راستے میں درخت باغ پرندے آہ کتنے خوبصورت وہ تاڑ کے پیڑ کے پاس سے گزرا اس نے فوراً گایا لمبا تاڑ کھڑا کھڑا ٹرالا وہ آگے چل دیا وہ ایک الو تھا تھازملائی نے گایا چوڑی آنکھوں والا الو گھور رہا ہے گھور رہا ہے ٹرالا اچانک وہ بہت پرجوش ہو گیا اس نے گایا لمبا تاڑ کھڑا کھڑا ٹرالا چوڑی آنکھوں والا الو گھور رہا ہے گھور رہا ہے ٹرالا تھوڑا آگے اس نے دیکھا کہ ایک کتا کھودائی کر رہا ہے زمین یہ ایک جنگلی جانور کی طرح لگ رہا تھا ایک گیدڑ ہوشیار گیدڑ دفن کر رہا ہے دفن کر رہا ہے ٹرالا ٹرالا کیا معجزہ ہے کی شیر آزادانہ بہ رہی تھی لمبا تاڑ کھڑا کھڑا ٹرالا چوڑی آنکھوں والا الو گھور رہا ہے گھور رہا ہے ٹرالا ہوشیار گیدڑ دفن کر رہا ہے دفن کر رہا ہے ٹرالا ٹالا اس نے چل کر گایا آخر کار وہ اپنی دادی کے گاؤں پہنچ گیا رات ڈھل چکی تھی گاؤں خاموش تھا او نہیں اس کی دادی کا گھر مقفل اور خالی تھا ازہم لائی کو فکر ہونے لگی لیکن کیا کیا جا سکتا تھا اس نے آس پاس انتظار کرنے کی جگہ تلاش کی قریب ہی ایک گھر تھا جس میں ایک بڑا برآمدہ تھا ہوملائی داخلی دروازے کے پاس لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چونک کر جاگ گیا وہ آواز کیا تھی اس نے کھڑکی کی سلاخوں سے اندر جھانکا اور دو لمبی ٹانگیں دیکھی نیند کی الجھن میں اس نے سوچا کہ یہ تاڑ کے درخت ہیں تو اس نے گایا لمبا تاڑ کھڑا کھڑا ٹرالا چور نے گانا سنا اس نے گھورا اور گھورتا رہا لیکن اس کو دیکھ نہ سکا ایز ہو ملائی دیکھتا گیا چوڑی آنکھوں والا الو گھور رہا ہے گھور رہا ہے ٹرالا کوئی آ رہا ہے چور نے سوچا بہتر ہے کہ میں لوٹ چھپا دوں وہ باہر بھاگا اور زمین میں گڑا کھودنے لگا ہو ملائی نے گایا ہوشیار گیدڑ دفن کر رہا ہے دفن کر رہا ہے ٹرالا ٹرالا چور منجمد ہو گیا اس نے بے تکلفی سے ادھر ادھر دیکھا پھر وہ اپنے اوزار اور لوٹ کا مال چھوڑ کر بھاگ گیا فوراً ازہملئی نے آواز لگائی چور چور لوگ دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے اوزار اور لوٹ کا مال دیکھا وہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے انہوں نے ازہملائی کو خوش کیا تم نے ہم سب کو بچایا ہے ہر رے ہر رے اس کے بعد سے ہر کوئی ایز کی نظمیں سننا چاہتا تھا تو مل ناڈو کی ایک کہانی